اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے